سلیمان بن داود مہری اور عبد الملک بن شعیب نے ابن واہب کے واسطے سے مذکورہ حدیث کے مثل بیان کیا کہا کہ مسلمان اٹھے اور اپنے ہاتھ مٹی پر مارے لیکن مٹی سے کچھ نہ پکڑا مذکورہ حدیث کے قریب قریب ذکر کیا اور اس میں کندھوں اور بغلوں کا ذکر نہیں کیا ابن لائس نے کہا کون سے اوپر تک مسا کیا سننے ابو داود حدیث نمبر تین سو انیس